الحمد للہ رب العالمین ایک شناسا کی دعا کا پہلا جملہ کچھ اس طرح ہوتا ہے یا اللہ جس طرح مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہر نعمت جو مجھے یا کسی کو بھی ملی اس کا دینے والا صرف تو ہے اسی طرح مجھے اس بات کا بھی کامل یقین ہے کہ جس کو جو ملا وہ اس کی کسی خوبی کی بنا پر نہیں ملا بلکہ صرف تیری خوبیوں کی بنا پر ملا ہے میں تیری ہر نعمت پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور تیری ہر خوبی پر تیری حمد بیان کرتا ہوں بلا شبہ یہ الفاظ معرفت کے الفاظ ہیں یہ اس عظیم حقیقت کا اعتراف ہیں جو عالم میں چار سو پھیلی ہے یہ توحید کی مکمل تعریف ہے خدا کو ایک ماننا جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم یہ ہے کہ اسے ہر نعمت خوبی اور بھلائی کا سر چشمہ مانا جائے پہلی بات سے پہلو تہی کے نتیجے میں شرک پیدا ہوتا ہے تو دوسری بات کو فراموش کر کے انکار خدا یا کم از کم اعراض خدا کا ذہن جنم لیتا ہے شرک والی بات سے تو اکثر لوگ واقف ہیں مگر دوسری بات کا شعور عام نہیں اس لیے آج کل اکثر لوگ اس میں مبتلا نظر آتے ہیں انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو وہ خود کو ان گنت نعمتوں کے درمیان پاتا ہے یہ نعمتیں اس قدر ہیں کہ انسان ساری زندگی انہیں گنتا رہے تو زندگی ختم ہو جائے گی مگر نعمتیں ختم نہیں ہوں گی ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی زبان سے مذکورہ بالا الفاظ نکلے مگر انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے وہ صرف ان نعمتوں کو نعمت شمار کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی گویا نعمت کا مفہوم اس کے نزدیک یہ ہے کہ وہ بھلائی جو دوسروں کو پہنچی مگر اسے نہ پہنچی یہ سوچ لازمان ایسے عمال کو جنم دے گی جن کی توقع کسی خدا پرست سے نہیں کی جا سکتی بلا شبہ یہ رویہ اختیار کرنا انسان کی بدقسمتی ہے حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کے پاس ہر حال میں کھونے کے لیے اتنا کچھ ہوتا ہے جس کے مقابلے میں نہ ملی ہوئی یا مل کر چھن جانے والی چیزوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی مثال کے طور پر آج کل کا اہم ترین مسئلہ مالی تنگی ہے لوگوں کے اخراجات آمدنی کے مقابلے میں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے ایسے میں لوگ شکوے شکایات کرنا شروع ہو جاتے ہیں مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے دوسروں اور خصوصاً زیر دستوں سے وہ بد اخلاقی سے پیش آنے لگتے ہیں آسمان والے سے بھی انہیں رنجش ہو جاتی ہے ان کے مطابق اس نے انہیں دیا ہی کیا ہوتا ہے وہ اس سے بے پرواہ ہوتے چلے جاتے ہیں اس کی شکر گزاری سے منہ موڑ لیتے ہیں اس کی بندگی سے بے رغبت ہو جاتے ہیں ایسے میں کوئی ان سے دریافت کرے کہ اگر آسمان والا انہیں ساری دنیا کے خزانے دے دے اور صرف ان کی آنکھیں چھین لے کیا وہ یہ سودا پسند کریں گے کیا وہ چاہیں گے کہ گاڑیوں میں بیٹھیں لیکن بے ساکھیوں کے سہارے کیا وہ لاکھوں روپے کے ایسے بینک اکاؤنٹ رکھنا پسند کریں گے جن کی چیک بکس تو ان کے پاس ہوں مگر ان پر سائن کرنے والے ہاتھ نہ ہوں کیا وہ چاہیں گے کہ انہیں محل اور جائیداد مل جائے لیکن اولاد لے لی جائے کوئی یہ نہیں چاہے گا پھر لوگوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ پچاس سال تک و عشرت کی ایسی زندگی گزارنا پسند کریں گے جس کے بعد زیادہ نہیں صرف پچاس ہزار سال تک جو آخرت کے ایک دن کے برابر ہیں آگ میں جلنا پڑے اگر جواب نہیں میں ہے تو پھر ایسے لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کیا جائے گا کہ آپ ایک مہربان کی ناقدری مت کیجیے اس کریم کی احسان فراموشی مت کریں جو آپ کو ستر ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے جس نے بلا جبر اور بلا استحقاق ہمیں اتنا کچھ دیا ہے جو کسی نے دیا ہے نہ دے سکتا ہے اس دنیا میں جس کو اچھی اولاد ملے وہ خوش نصیب گنا جاتا ہے جسے اچھا شوہر یا بیوی ملے اچھا استاد ملے اچھا دوست ملے اچھا افسر ملے اچھا ہمسایا ملے وہ خوش قسمت شمار ہوتا ہے قرآن کی پہلی آیت بتاتی ہے کہ انسان بڑا خوش نصیب ہے کہ اسے اچھا رب مل گیا ہے یہ بتاتی ہے کہ انسانوں کا واسطہ ایک ایسی ہستی سے ہے جس کی طرف سے انہیں ہر حال میں بھلائی ہی پہنچے گی اور یہ بھلائی وہ لوگوں کو ان کی خوبیوں کی بنا پر نہیں دیتا اپنی خوبیوں کی بنا پر دیتا ہے زندگی میں اور کچھ نہیں کیا تو قرآن کی صرف اس ایک آیت کو سمجھ لیں یہی ایک آیت ہدایت کے لیے کافی ہے یہی ایک آیت نجات کے لیے کافی ہے یہ کیسی بری قناعت ہے قناعت اعلیٰ ترین انسانی صفات میں سے ہے قناعت کرنے والا شخص اپنی خواہشات کو اپنی ضروریات اور حالات کے تابع کر دیتا ہے وہ زیادہ کی دوڑ میں شامل ہونے کے بجائے صبر کے دامن میں پناہ لیتا ہے وہ لوگوں سے مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے آپ سے مقابلہ کرنا پسند کرتا ہے بلا شبہ ایک کانے شخص بڑا ہی قابل تحسین ہوتا ہے مگر قنات کی ایک اور قسم ہے جو بہت بری ہوتی ہے اس قنات میں بھی آدمی کم پر صابر و شاکر ہونا پسند کرتا ہے وہ دولت و ثروت شان و شوکت اور مقام و مرتبے میں دوسروں سے پیچھے رہنا گوارا کر لیتا ہے وہ نعمت و عزت کی اس سطح کو پسند کرتا ہے جو بلا شبہ ایک کمتر سطح ہے قناعت کی یہ قسم انسان اس دنیا اور اس کی نعمتوں کے لیے نہیں بلکہ رب کی بنائی ہوئی جنت کے لیے اختیار کر لیتے ہیں انسان کا وجود خواہشات کا اتھا سمندر ہے یہ سمندر اس قدر بڑا ہے کہ زمین و آسمان کی وسط اس کے سامنے ہیچ ہے خواہشات کے اس لامحدود صحرا اور اس بہرے ناپیدا کنار کی سمائی اگر کہیں ہے تو پھر دوس کی وہ حسین اور بے مثل بستی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر قدرت کے ساتھ بنایا ہے کوئی شخص اگر خدا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو دوسری بات ہے وگرنہ جس نے جنت کو مان لیا اسے پہچان لیا اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس بستی میں بلند مرتبے کی خواہش نہ کرے جنت چونکہ آخرت میں آنے والی چیز ہے اس لیے اس کی حقیقی نوعیت کو سمجھانا اس دنیا میں ممکن نہیں ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانی تصورات کے پس منظر ہی میں اس کی وضاحت کی ہے جس کے مطابق اس جنت میں کوئی دوسری اور تیسرے درجے کی چیز نہیں ہوگی اس میں صرف اور صرف دو مقامات ہیں ایک وہ مقام ہے جس میں اس دنیا اور انسانی تصور میں آنے والی بہترین نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھی کر دی ہیں ان نعمتوں پر کسی قسم کی روک ٹوک ہوگی اور نہ کبھی اللہ تعالیٰ ان کو منقطع کریں گے دوسرا مقام وہ ہے جہاں مندرجہ والا تمام نعمتوں کے ساتھ وہ نعمتیں بھی جمع کر دی جائیں گی جو نہ صرف اس دنیا میں دستیاب نہیں اور نہ جن کا خیال بھی کبھی کسی انسان کے دل میں گزرا ہوگا اس میں خواہش کی تسکین کا سامان بھی ہوگا اور لطف و سرور کی ان نئی سطحوں سے بھی انسان کو متعارف کرایا جائے گا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا اس مقام میں نعمتوں کی اس سطح کے ساتھ اللہ تعالیٰ بادشاہی کا عنصر جمع کر دیں گے اس کو دنیا کے لحاظ سے اس طرح سمجھیں کہ ہر معاشرے میں ایک طبقہ عمرہ ہوتا ہے جن کے پاس اس معاشرے میں دستیاب ہر نعمت میسر ہوتی ہے تاہم اسی سوسائٹی میں ایک محدود طبقہ حکمرانوں کا بھی ہوتا ہے جن کے پاس نہ صرف یہ تمام نعمتیں بھی ہوتی ہیں بلکہ وہ اپنے اختیارات اور طاقت کی بنا پر دنیا بھر سے اپنے لیے سہولیات جمع کر لیتے ہیں پھر حکمرانی کی انسانی جبلت کی تسکین بہرحال انہی میں سب سے زیادہ پوری ہوتی ہے اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت میں کوئی مقام حقیر اور کمتر نہیں یہاں یا تو اعلیٰ مقام ہے یا پھر بہت اعلیٰ مقام اسی لیے وہ قرآن میں اس جنت کے متعلق کہتے ہیں کہ محنت کرنے والوں تمہیں اگر محنت کرنی ہے تو اس جنت کے لیے کرو مقابلہ کرنے والوں اگر مقابلہ کرنا ہے تو میرے اس شاہکار کے لیے کرو قرآن تو آیا ہی اسی لیے ہے کہ دنیا کی حقیر پونجی کے پیچھے بھاگنے والوں کو جنت کی خبر دے فانی دنیا کی فانی نعمتوں سے نکال کر جنت کی ابدی بادشاہی کی خبر دے مگر بدقسمتی سے لوگوں نے اپنی قناعت کے اظہار کے لیے کوئی مقام چنا ہے تو وہ جنت کا مقام ہے جہاں کوئی درجہ کمتر نہیں ہوتا اصل بات یہ ہے کہ لوگ جنت کے لیے محنت نہیں کرنا چاہتے وہ اس کو اپنی زندگی کا مقصود نہیں بنانا چاہتے وہ اس کی قیمت نہیں دینا چاہتے چنانچہ وہ بغیر محنت کے جنت میں کوئی چھوٹا موٹا مقام چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ بغیر محنت کے آدمی کو اگر کچھ ملے گا تو وہ جہنم کی آگ ہوگی جنت میں چھوٹا موٹا مقام نہیں جنت کا وعدہ حقیقت ہے کوئی قصہ کہانی نہیں اس کے لیے انسان کو سر توڑ جد و جہد کرنی ہوگی قربانی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا اعلیٰ ترین اخلاقی اعمال کرنے ہوں گے یہ نہ ہو سکے تو رب کے حضور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر کے اپنی غلطیوں کی تلافی کرنا ہوگی عمل سولے کی کوشش کرنا ہوگی جنت کے دو مقامات میں جانے کے یہی دو راستے ہیں تیسرا کوئی راستہ نہیں پاکستان کے امکانات مغربی تہذیب کے موجودہ غلبے سے قبل دنیا بھر میں مسلمان ایک غالب تہذیب کے طور پر موجود تھے اس وقت مسلمانوں کی تین بڑی سلطنتیں قائم تھیں ایران کی صفوی ہندوستان کی مغلیہ اور ترکی کی عثمانی حکومت انہوں نے دنیا کی تینوں متمدن براعظموں پر اپنا اقتدار قائم کر رکھا تھا بیسویں صدی کے آغاز تک مغربی طاقتیں دنیا بھر پر غالب ہو گئیں دیگر مسلم حکومتوں کی طرح انہوں نے مغلیہ سلطنت اور اس کے زیر نگی اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا جو آج دنیا میں جنوبی ایشیا کے نام سے جانا جاتا ہے دیگر اسلامی ریاستوں کے برعکس مغلیہ سلطنت میں مسلمان ایک اقلیت میں تھے مغلیہ حکمران مسلمان ضرور تھے مگر ان کی سلطنت میں ہندو مسلمان سب شامل تھے جب انگریزوں نے یہاں کے لوگوں کو شکست دی تو یہ محض مسلمانوں کی شکست نہیں تھی بلکہ اس علاقے کے تمام لوگوں کو شکست دے کر اپنا اقتدار قائم کیا تھا تاریخ میں یہ سوال بڑا اہم رہا ہے کہ ہزاروں میل دور سے آئے ہوئے گنتی کے غیر ملکی تاجر اس وسیع اور اس ملک پر کس طرح قابض ہو گئے خاص کر اگر یہ ذہن میں رہے کہ مقامی آبادی بہت زیادہ تھی اور دولت و ثروت کی کوئی کمی نہ تھی اس سوال کے بہت سے جوابات دیے گئے ہیں مگر غالباً تاریخی اعتبار سے سب سے زیادہ درست جواب یہ ہے کہ ہندوستان کی دولت و ثروت وسائل کی فراوانی اور اسباب کی بہتات مقامی لوگوں کی سب سے بڑی کمزوری ثابت ہوئے یہ پانچ ہزار سال تک نہ صرف غیر ملکی حملہ آوروں کو دعوت دیتے رہے بلکہ مقامی لوگوں کو بھی اتنا کمزور کر دیا کہ زمانہ قبل از تاریخ کے آریوں سے لے کر دور جدید کے انگریزوں تک ہر غیر ملکی حملہ آور کے مقابلے میں مقامی لوگوں کو شکست ہوئی اناج سبزیاں پھل کپاس کپڑا شکر سونا چاندی لوہا مسالہ جات اور دیگر اسباب زندگی ہندوستان میں کثرت کے ساتھ پیدا ہوتی تھیں ملک کی وسعت معتدل اور متنوع آب و ہوا زرخیز زمین سونے چاندی کی فراوانی اور ہر طرح کے ہنرمندوں کی کثرت کی بنا پر یہ ملک ہمیشہ سونے کی ایک چڑیا بنا رہا غیر ملکی حملہ آور ان کے لیے یہاں آتے اور ان کے اسیر ہو کر یہیں کے ہو جاتے یہ نعمتیں چند نسلوں میں ان کی طاقت سلب کر لیتی زندگی میں ان کے لیے کوئی چیلنج نہیں رہتا اس لیے اس کا مقابلہ کرنے کی عادت بھی ختم ہو جاتی وہ کمزور ہونے لگتے اور جب کوئی نیا حملہ آور یہاں آتا تو سامان اور فوج کی کثرت کے باوجود وہ سخت جان اور جفا کش دشمن کا سامنا نہ کر پاتے آج اہل پاکستان جو اس خطے میں عظیم مسلم اقتدار کے وارث ہیں طرح طرح کے مسائل کا شکار ہیں عظیم امکانات کی سرزمین ہونے کے باوجود یہاں کا عام آدمی مسلسل تکلیف کے عالم میں ہے یقیناً اس صورتحال کے بہت سے داخلی اور خارجی اسباب ہیں اور بلا شبہ یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ صورتحال ہے مگر اس کے نتیجے میں اہل پاکستان کو مسلسل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ چیلنجز دراصل اہل پاکستان کے لیے قدرت کی طرف سے طاقت کا بیش بہا خزانہ ثابت ہو رہے ہیں انہی کی وجہ سے پاکستانی قوم اپنی صلاحیتوں میں دنیا کی دیگر اقوام سے بہت بہتر ہے اقوام عالم میں پاکستانی قوم اگر پیچھے ہے تو اس کا سبب صلاحیتوں یا وسائل کی کمی نہیں بلکہ اس لیڈرشپ کا نہ ہونا ہے جو صحیح رخ پر ان صلاحیتوں کو موڑ سکے ہماری لیڈرشپ اس وقت قوم کو صرف اور صرف ٹکراؤ کا سبق دے رہی ہے وہ انہیں صرف اور صرف نفرت کی زبان سکھا رہی ہے ان کے نزدیک ہر مسئلہ صرف بندوق کی گولی سے یا سیاست کے میدان میں ٹھیک ہوتا ہے وہ نہیں جانتے کہ آج کے دور میں قوموں کی زندگی کا فیصلہ تعلیم کرتی ہے وہ یہ نہیں جانتے کہ اخلاقی تربیت کے بغیر قومیں بام عروج کی سیڑھیاں طے نہیں کرتیں وہ نہیں سمجھتے کہ صبر اور اعراض کے بغیر کبھی طاقت حاصل نہیں کی جا سکتی آج اگر اہل پاکستان صرف اپنی قیادت کا درست انتخاب کر لیں تو ان کے لیے ترقی اور عزت و سرفرازی کی نئی راہیں کھل جائیں گی آج اہل پاکستان کے پاس سب کچھ ہے صرف اچھے قائدین نہیں اہل پاکستان اپنے قائدین بدل لیں خدا ان کی تقدیر بدل دے گا زندگی کا سفر ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے مسافروں کی نشستوں کو عام طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک اکانومی کلاس اور دوسری فرسٹ کلاس اکانومی کلاس میں سفر کرنے والوں کو جو سہولیات دی جاتی ہیں وہ بہت محدود ہوتی ہیں انہیں سہولیات سے زیادہ ضروریات کہنا مناسب ہوگا بیٹھنے کی نشستوں سے لے کر کھانے پینے کی اشیاء تک ہر چیز کام چلاؤ کے اصول پر فراہم کی جاتی ہے جبکہ فرسٹ کلاس میں ہر ضرورت سہولت اور لگژری کے ساتھ فراہم کی جاتی ہے فرسٹ کلاس کی نشستیں وسیع اور کشادہ ہوتی ہیں بعض اوقات ان میں لیٹ کر سو جانے تک یہ سہولت ہوتی ہے یہ جہاز کے اگلے حصے میں واقع ہوتی ہیں تاکہ اترنے اور چڑھنے میں مسافروں کو اولیت اور سہولت حاصل رہے ان کی خدمت کے لیے مقرر کردہ اسٹاف عموماً خوش شکل ہوتا ہے اور بہت پرجوش رویے کا مظاہرہ کرتا ہے انہیں کھانے پینے کی اشیاء زیادہ مقدار میں اور زیادہ تنوع کے ساتھ دی جاتی ہیں یہ ساری سہولتیں فرسٹ کلاس والوں کا سفر بہتر بنانے کے لیے دی جاتی ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سفر اکانومی کلاس میں ہو یا فرسٹ کلاس میں بہرحال گزر جاتا ہے دونوں قسم کے مسافر اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں اور یہ سفر ماضی کی ایک یاد بن جاتا ہے زندگی کا سفر بھی جہاز کے سفر سے زیادہ مختلف نہیں ہے یہ سفر اکانومی کلاس میں بھی کیا جا سکتا ہے اور فرسٹ کلاس میں بھی دنیا میں ہر شخص یہ سفر فرسٹ کلاس میں کرنا چاہتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہ سفر فرسٹ کلاس میں کیا جائے مگر زندگی میں اکثر اوقات فرسٹ کلاس میں سفر کی قیمت رزق حرام سے مال کما کر دی جاتی ہے یہ نہ بھی ہو تب بھی یہ فرسٹ کلاس زندگی آخرت کی آبدی نعمتوں سے انسان کو غافل کر دیتی ہے وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ زندگی بہرحال ایک سفر ہے جسے کچھ دیر بعد ختم ہو جانا ہے اس سفر کی ہر خوشگوار بات ان قریب ماضی کی ایک یاد بن کر رہ جائے گی اصل زندگی تو موت کی منزل کے بعد شروع ہوگی مزہ یہ ہے کہ آدمی اس زندگی میں فرسٹ کلاس مقام حاصل کرے کیونکہ آخرت کی زندگی کسی سفر کا نہیں ابدی قیام کا نام ہے درخت اور انسان قرآن پاک کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اعلیٰ اخلاقی کردار ہی دین کا مطلوب و مقصود ہے کوئی انسان اگر اس کردار کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے درخت کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے درخت کے دو پہلو اس معاملے میں انسان کے لیے بہترین رہنما ہیں ایک درخت کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو ہر قسم کے تعصب سے خالی ہونا ہوتا ہے درخت ایک آفاقی پروڈکٹ ہے جس کی نشو نما میں پوری کائنات حصہ لیتی ہے درخت اپنے وجود کو بڑھاتا ہے اور اس عمل میں وہ کسی سے تعصب نہیں برتتا وہ ایک دوسرے درخت کے بیج سے جنم لیتا ہے مگر اس کے بعد وہ بلا تعصب سورج سے روشنی قبول کرتا ہے وہ بغیر کسی تعصب کے آسمان اور بادلوں سے پانی وصول کرتا ہے وہ بغیر کسی تعصب کے فضا سے ہوا کو جذب کرتا ہے وہ بغیر کسی تعصب کے زمین سے اس کی زرخیزی اور مٹی اخذ کرتا ہے ان سب چیزوں کی مدد سے وہ اپنے وجود کو بڑھاتا ہے اور ایک چھوٹے سے بیج سے ایک طاقتور اور سایہ دار درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے اگر وہ تعصب کا مظاہرہ کرتا تو کبھی کوئی بیج درخت نہ بن پاتا درخت کی زندگی میں ہمارے لیے ایک دوسرا نمونہ اس اعتبار سے ہے کہ جب اس کے ساتھ برائی کا معاملہ ہوتا ہے تب بھی وہ بھلائی کا معاملہ ہی کرتا ہے اس کی زندگی کے آغاز ہی پر اسے زمین میں دبا دیا جاتا ہے لیکن وہ شکایت نہیں کرتا بلکہ شکایت کیے بغیر وہ کوشش اور جد و جہد کرتا ہے اور زمین سے باہر نکل آتا ہے جب وہ باہر نکلتا ہے تو یہ فضا اسے کاربن ڈائی آکسائڈ دیتی ہے لیکن وہ انسانوں کو پلٹ کر آکسیجن دیتا ہے اس کے وجود کو زمین بد شکل جڑ اور بے روپ تنے کی شکل میں جنم دیتی ہے لیکن وہ پلٹ کر لوگوں کو سبزے پھول اور پھل کی بہاریں دیتا ہے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں لیکن وہ اپنے پھل ان پر نچھاور کر دیتا ہے اسے دھوپ ملتی ہے لیکن وہ انسانوں کو سایہ دیتا ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ اسے کاٹ دیا جاتا ہے مگر پھر بھی یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ان کے گھر کا فرنیچر ان کے بیٹھنے کا صوفہ اور ان کے لیٹنے کی مسحری بن جاتا ہے حتیٰ کہ جب اسے آگ میں جلا دیا جاتا ہے تب بھی وہ لوگوں کو روشنی اور حرارت دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ درخت کی طرح جو انسان ہر طرح کے تعصب سے پاک ہو اور یک طرفہ طور پر مخلوق خدا کا خیر خواہ ہو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کے صبر کا بہترین بدلہ دیں گے اور اسے جنت کے ابدی باغوں میں ہمیشہ کے لیے بسا دیا جائے گا بڑی بی کا مسئلہ اسحاق ناگی صاحب ہمارے بزرگوں میں سے ہیں پچھلے دنوں انہوں نے مجھے فون کر کے ایک مسئلہ میرے سامنے رکھا وہ مسئلہ صرف ان کا یا میرا مسئلہ نہیں ہے ہم سب کا مسئلہ ہے اس لیے میں اسے اپنے قارئین کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک بزرگ خاتون ناگی صاحب کے پاس تشریف لائیں انہوں نے ناگی صاحب سے کہا کہ وہ دودھ بیچنے کا کام کرتی تھیں انہوں نے کبھی اپنے کام میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کی لوگوں سے اگر دودھ کے پیسے لیے تو انہیں خالص دودھ ہی بیچا لیکن اب انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگوں کو دودھ دیتے وقت ناپ تول میں جو کمی بیشی ان سے ہو گئی ہوگی اور ایسا ہونا ناممکن نہیں ہے تو اس کا کیا ہوگا کہیں خدا کے ہاں اس کا حساب کتاب تو نہیں ہوگا یہ کہہ کر وہ بزرگ خاتون بہت روئیں یہاں تک کہ ناگی صاحب کو بھی اس نے رلا دیا جس وقت ناگی صاحب نے مجھے لاہور سے فون کر کے یہ بات بتائی میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ ہسپتال میں موجود تھا ایک مہینے سے میں ہسپتال لیبارٹریوں اور ڈاکٹروں کو بھگت رہا تھا میں نے ان میں سے ہر شخص کو پیسے لینے کے معاملے میں اتنا حساس پایا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے مگر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے معاملے میں بیشتر لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ گویا مفت میں ان سے کوئی بیگار لیا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں برسوں سے صرف حقوق کی نفسیات پیدا کی جا رہی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص صرف لینے کے معاملے میں حساس ہو چکا ہے دینے کے معاملے میں کم ہی لوگ حساس رہ گئے ہیں حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اپنا فیصلہ اس طرح سنا دیا ہے تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے یہ جو دوسروں سے لیتے تو پورا لیتے ہیں اور جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں کیا یہ گمان نہیں رکھتے کہ ایک دن اٹھائے جائیں گے ایک بڑے دن کی حاضری کے لیے اس دن جب لوگ رب العالمین کے حضور پیشی کے لیے اٹھیں گے سورہ المتففین آیت نمبر ایک چھ قرآن پاک کی یہ آیت صاف طور پر بتاتی ہے کہ قرآن ناب تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت کا فیصلہ سناتا ہے ناب تول میں یہ ڈنڈی عام سوچ کے مطابق صرف دکانداروں تک محدود نہیں بلکہ اس کا اطلاق ہر اس معاملے پر ہوتا ہے جہاں لوگ اس معاہدے پر دوسروں سے کچھ لیتے ہیں کہ وہ اس کے عوض لوگوں کو کچھ دیں گے بھی چاہے دینے والا کوئی دکاندار ہو جو لوگوں کو سامان ضرورت دیتا ہو چاہے دینے والا اپنا وقت دینے کا پابند ہو یا دفتروں میں ڈیوٹی کرنے والا کوئی ملازم جس شخص نے پورا لینے کے بعد پورا نہ دیا وہ بلا شبہ ہلاک ہوگا ناپ تول میں کمی اگر انسان سے ہو جائے جیسا کہ ان بڑی بی سے زندگی میں کبھی ہوئی ہوگی تو قرآن پاک کے مطابق سورہ الانعام آیت نمبر ایک سو ترپن یہ قابل معافی ہے مگر جہاں لوگ لینے اور دینے کے پیمانے مکمل طور پر بدل دیں جہاں یہ طے ہو جائے کہ دودھ بہرحال خالص نہیں دیا جا سکتا پیٹرول بہرحال پورا نہیں دیا جا سکتا دفتر میں پورا کام کرنا بہرحال ممکن نہیں ہے تو ایسی قوم کی ہلاکت کے لیے خدا کو قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہماری سوسائٹی میں بدقسمتی سے ایک سانحہ اور ہو گیا ہے کہ اب یہاں لینے کے بعد پورا نہ دینا کچھ افراد کا معاملہ نہیں رہا ہے بلکہ اب یہ سوسائٹی کا معروف طریقہ بن گیا ہے جو شخص دفتر میں اپنا کام محنت سے کرتا ہے وہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے حالانکہ ایسا کرنے والا سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے کیونکہ قیامت کے دن وہ بال یقین اپنے آپ کو خدا کے احتساب سے بچا رہا ہوتا ہے کیونکہ لینے کے بعد دینا تو ہر حال میں پڑے گا دنیا میں نہیں دیا تو کوئی بات نہیں خدا قیامت کے دن دلوا دے گا مگر اس روز انسان کے پاس دینے کے لیے سوائے اپنی نیکیوں کے اور کچھ نہیں ہوگا اس روز اپنی غلطی پر رونے والی بڑی بی کو تو جنت میں بلند درجات مل جائیں گے مگر جان بوجھ کر دھوکا دینے والوں کے لیے جہنم کی وہ وادی ہوگی جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے لیجئے انقلاب آ گیا ہمارے ذرائع ابلاغ پر ایک طویل عرصے سے انقلاب کا انتظار جاری ہے اس انتظار کا پس منظر یہ ہے کہ ہمارے ملک کے ذرائع وسائل پر دیگر بہت سے ترقی پذیر ممالک کی طرح استحصالی طبقات کا قبضہ ہے فوج جاگیردار سیاستدان سرمایہ دار اور بیوروکریسی میں پایا جانے والا استحصالی عنصر اس ملک کی سیاسی اور معاشی شہرت پر قابض ہے دوسری طرف عوام کو بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں ہیں غریب ہر دور میں چاہے وہ فوجی دور ہو یا عوامی سیاسی دور یکساں طور پر پستا رہا ہے حکومتیں بدلنے سے عوام کی تقدیر کبھی نہیں بدلی ہر آنے والا پچھلے پر لانت کرتا ہے نئی روشنی اور ترقی کی نوید دیتا ہے اور جب جاتا ہے تو صورتحال پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے عوام کے کچلے جانے کا یہ عمل کئی دہائیوں سے جاری ہے اس عرصے میں ہمارے مذہبی اور غیر مذہبی دانشور قوم کو ایک عظیم انقلاب کی نوید دیتے رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جس طرح روس فرانس اور ایران میں انقلاب آیا تھا اسی طرح پاکستان میں بھی عوامی انقلاب کی لہر استحصالی طاقتوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گی انقلاب کی لہر کو پیدا کرنے کا جو طریقہ انہوں نے ٹھیک سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ استحصالی طبقات کے خلاف غصے کی وہ آگ بھڑکائیں کہ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والی تپش آتش فشاں بن کر دہکنے لگے قلم کے جوش اور لہجے کی گرمی سے عوامی جذبات کو برنگیختہ کریں اپنے فکر و نظر کے ہر سوتے کو صرف لوگوں میں رد عمل کی نفسیات کے فروغ کے لیے وقف کر دیں چنانچہ اس پس منظر میں ہر قلم کار اور ہر مقرر کوشش کرتا ہے کہ وہ ان طبقات کے خلاف لوگوں کے ذہن میں نفرت کا زہر انڈیلتا رہے ان کے ظلم بدعنوانیوں ریشہ دوانیوں سے عوام کو لمحہ بہ لمحہ آگاہ کرتا رہے اس مقصد کے لیے صاحب اقتدار شخص کو عام طور پر ان استحصالی طبقات کا نمائندہ بنا کر سامنے لایا جاتا ہے پھر یہ لوگ عوام کو بتاتے ہیں کہ ان کا ہر حکمران اصل میں حکمران نہیں بلکہ شیطان ہے اس کے دور میں کوئی خیر نہیں اور اس کی ذات سے کسی کا بھلا نہیں ہو سکتا چنانچہ اس قوم کی تاریخ یہی ہے کہ جو شخص حکومت میں آ جاتا ہے اس کی برائیاں لوگوں کو ازبر ہو جاتی ہیں اور اس کا ہر اچھا کام اس کا ذاتی مفاد ہی لگنے لگتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام ہر سیاسی اور فوجی حکومت سے بیزار ہو جاتے ہیں سن ستتر تک عوامی تحریک کی مدد سے اور اس کے بعد عوام کی خاموش رضامندی کے ساتھ ہر حکومت بدل جاتی ہے لیکن حکومتی تبدیلی چونکہ عوامی انقلاب کے مترادف نہیں ہوتی اس لیے وہ ایک دفعہ پھر نئے آنے والے پر اپنی توپوں کے دہانے کھول دیتے ہیں لیکن ان مفکرین اور دانشوروں کو یہ نہیں معلوم کہ لوگوں کے ذہنوں میں منفی سوچ کا جو بیج انہوں نے لگایا تھا وہ اب برگو بار لانے لگا ہے انقلاب آ گیا ہے مگر یہ ایک بہت برا انقلاب ہے لوگوں نے اپنے معاملات خود ٹھیک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے مگر اس کا طریقہ یہ نہیں کہ استحصالی طبقات کے خلاف وہ اٹھیں بلکہ وہ خود استحصالی طبقات میں شامل ہو گئے ہیں ملازمت پیشہ لوگوں نے رشوت اور بدعنوانی کے ذریعے سے جبکہ تاجروں نے ملاوٹ اور گرانی کے ذریعے سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ لیا ہے مڈل کلاس کی ان دو نمایاں طبقات کے بعد جو غریب غربہ رہ گئے تھے انہوں نے اسٹریٹ کرائم کو اپنے ہر مسئلے کا حل بنا لیا ہے سوسائٹی کے باقی لوگوں کے پاس سوائے صبر اور خودکشی کے کوئی اور چارہ نہیں بچا سو سارے مفکرین اور دانشوروں کو مبارک ہو انقلاب آ گیا ہے مگر یہ راستہ تباہی کا راستہ ہے ہم اس راستے کے ہر موڑ اور ہر رہ گزر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ غلط راستہ ہے نفرت نہیں بلکہ محبت بدلہ نہیں بلکہ درگزر برائی نہیں بلکہ بھلائی یہی طریقہ ہے جو قوم کی نجات کا راستہ ہے ساری دنیا میں اگر برائی پھیل جائے تب بھی ہمیں نیکی کرنی ہوگی اس لیے کہ ہمیں اپنا بدلہ اپنے رب سے لینا ہے انسانوں سے نہیں ہمیں آخرت چاہیے دنیا نہیں ہمیں حبیب خدا کے راستے پر چلنا ہے کمیونسٹوں کے طریقے پر نہیں اسی سے اصل انقلاب آئے گا اسی سے اصل خیر پھوٹے گی اسی سے صبح طلوع ہوگی شام کا پیغام یہ سردیوں کی ایک ٹھٹھرتی ہوئی شام تھی میں مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا تو سرد ہوا کے چھونکوں نے میرا استقبال کیا میں نے سر اٹھایا آسمان پر ایک ایسا منظر تھا جس کے حسن نے مجھے مسحور کر کے رکھ دیا سردیوں کی اس گلابی شام میں آسمان کے مغربی افق پر گویا شولے بھڑک رہے تھے سورج تو ڈوب چکا تھا مگر اپنے پیچھے شفق کی وہ لالی چھوڑ گیا جس نے نیلے آسمان کو دلہن کے سرخ لباس کی طرح سجا دیا تھا سرد ہوا میں انگاروں کی طرح دہکتے آسمان کا یہ منظر اتنا حسین تھا کہ پوری کائنات اس کے مشاہدے میں مصروف تھی پرندے اس آسمانی دلہن کی بارات کا دیدار کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے فضا میں بکھرے بادلوں کو کوئی جلدی نہ تھی وہ اپنی جگہ ٹھہر کر اس حسین منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے بلند قامت درخت بھی بادلوں کی دیکھا دیکھی حسن فطرت کے اس نظارے سے محظوظ ہونے لگے حد تو یہ ہے کہ شب کی سیاہی بھی اس منظر کو دیکھنے نکل آئی تھی میں نے دیکھا کہ فطرت کی ہر شے اس بے حد حسین منظر کو دیکھ کر خالق کائنات کی حمد و تسبیح کرنے لگی ہے مگر جس ہستی کو زمین کا بادشاہ بنایا گیا تھا وہ بالکل بے پرواہ اپنے دھندوں میں لگا تھا شاپنگ سینٹر سے نکلتے گاڑیوں میں بیٹھتے سڑکوں پر چلتے یہ لوگ سب سے بڑھ کر اس کے اہل تھے کہ یہ منظر دیکھتے اور خدا کی حمد اور تعریف کے نغمے گاتے مگر آہ یہ انسان اس کے پاس ہر چیز کا وقت ہے خدا کی سنائی کو دیکھ کر اس کی سنا اور تعریف کا وقت نہیں ہے وہ جو اپنی ذات میں محمود ہے اس سے بالکل بے نیاز ہے کہ اس کی حمد کی جائے وہ تو اس جیسے نہ جانے کتنے جلوے صبح و شام ویرانوں میں بکھیرتا رہتا ہے جبرائیل اور اسرافیل جس کی حمد کرتے ہوں اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ جنوں انس میں سے کون اس کی شکر گزاری کرتا ہے اور کون نہیں افق پر سیاہی بڑھتی جا رہی تھی اور شام کی سرخی گزرتی عمر کی طرح تیزی سے ڈھل رہی تھی مجھے خیال آیا کہ یہ ڈوبتی شام ایک پیغام دے رہی ہے وقت کم ہے خدا کی حمد کر کے اس شام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر لو خدا کی بادشاہی قائم ہونے کو ہے جنت دلہن کی طرح سجائی جا رہی ہے اس کی ہر شام اس شام سے زیادہ حسین اور دل نشین ہوگی اسے مانگ لو خدا اپنی حمد کے ساتھ کی گئی دعا رد نہیں کرتا اس سے فردوس کی ابدی بادشاہی مانگ لو جو جبرائیل اور اسرافیل کو نہیں مل سکتا وہ مانگ لو اس شام کا یہ پیغام باقی انسانوں کا مجھ پر قرض تھا جو یہ تحریر لکھ کر میں نے اتار دیا